سورت الانشقاق بسم اللہ الرحب مدت عزت ما فيها وتخلت رب لربها وحقت يا و عزل اب كادح ولقت ربك كدحا فملاقيه صدق الله العظيم حقت السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا دیکھیے ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت وہ میں رب اضینت کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے سنتی ہے یہ زمین جو ہے یہ آسمان وہ یا کہ کان لگائے ہوئے میں رب ہا و حقت استعمال انقادہ سنا اللہ کی بات کو اپنے رب کی بات کو اور اطاعت کی لے رب ہا و حقت اور تعمیر کر دیں اور یہ اسی کی مستحق ہے اس کا حق یہی ہے اس کا مقام یہی ہے حقہ یا حقوں سے یہ مجہول بن گیا حقت وہ لفظ و مدت اور جب کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا وہ القت معافیہ و تخلت اور وہ نکال باہر کرے گی گرا دے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا وہ خالی ہو جائے گی یہ آگے چل کر سورج گرزال میں بھی آئے گا وہ اخرجت اردو و رہا جبکہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی جو مردے ان میں دفن ہیں جو بھی ان کے اجزاء ہیں ان سب کو نکال کر تاکہ وہ دوبارہ بنے اور بن کر کھڑے ہو جائیں اور بھی جو کچھ ہے وہ عدلت رب و حکمت اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعبیر کرتی ہے اور وہ اسی کی سزاوار ہے یہی اس کو لائق ہے زیب دیتا ہے یا یوحل انسان ہے انسان کا کاج ہوں رب کا کدھن انفماقی یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے آگے چل کر سورہ بلب میں بھی آئے گی کہ انسان کو ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے ہر انسان کے لیے دنیا جو ہے دار المحل ہے اگرچہ مشقتوں کا کی نوعیت جو ہے اس میں فرق ہے کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے وہ کسی چلائی ہے اس نے اینٹیں ڈھوئی ہیں ہل چلایا ہے پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر لیتا ہے اسے اس وقت بے چینی کوئی نہیں ہوتی کسی کی ذہنی ہے مل کا مالک ہے بیٹھا ہوا ہے پرابلم وہ رات کو بھی پیچھا نہیں چھوڑتے وہ پرابلمس پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے اسے کوئی اور سیڈیٹکس چاہیے کسی طرح کی چیزیں اینٹی ڈپریشنس چاہیے ساری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے میڈیسنس میں وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے ہمارے کام میں جو سب سے مہنگی دوائی ہے وہ یہ ہے امراض ذہنی کی کن کو ہوتے ہیں یہ عام طور پر جن یعنی لوگوں کے ہاں ایفلوئنس ہے تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفت کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی غم ہے عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں اس کے پاس سائیکل ہے یہ بڑا اچھا ہے بہت عمدہ اس سائیکل والے سے پوچھیے اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا اس کو اس کی جلن ہو رہی ہے کار والا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے ماڈل کی کار پہ گیا نئی کار پر جلداٹا ہوا اسے اس کی کوفت ہو رہی تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور محنت جس کو کہا ہے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 ملاقی اب جو مار برداری کے حیوان ہیں بیل ہے جتا ہوا ہے اب جتا رکھیے اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے آپ نے اس کو کسی اپنے حل میں جوت لیا اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں نا حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے عجیب کیس کے عالم میں کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہا رہی ہے اس سے کوئی محاسبہ نہیں کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا ہے جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے پوچھ گچھ کوئی نہیں یہاں ہے محاسبہ یا یو انسان ان کا کام مشقتیں بھی جھیلو صدمے بھی جھیلو موج بھی اٹھاؤ اینٹیں بھی ڈھو اور جو بھی کرنا قلم کی گھس کرو بیٹھو جاؤ تین تین جگہ چار چار جگہ بتب کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے اب جاؤ ذرا حساب کتاب لن تزولا قدم ابن آدم حق رایو سلان ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے ان عمر ہی فیما افنا حساب دو عمر کا اسی برس کی عمر دی تمہیں کہاں فنا کی خاص طور پر وہ ان شباب ہی فیما ابلا شباب جوانی قوتوں کا امنگوں کا دور وہ کہاں گلائی تھی جوانی فیما مال کا حساب وہ کہاں سے کمایا تھا حلال سے کہ حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا عیاشیوں میں اللہ تلّوں میں یا ادائے حقوق میں وہ اما عالما فیما عالما اماں عاملا فیما عالما اور پانچواں سوال سب سے مشکل ہے جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں برا نہ مانے جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ آج کون سا دن ہو گیا ہے پچیسواں ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے اب سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے اما فری فیما علیہ ماں جو حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا وہ غریب جنہیں موقع ہی نہیں ملا کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آ گئی ہو ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمے تھا یہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ یا انسان ان کا رب کا کدھن فا ملاقی فاما منوت یا کتاب بے جمی نہیں تو وہ کہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے دہنے ہاتھ میں سیرہ تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا نرم حساب وہ ہلکا اور نصاب کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ یوں ضروری کتاب ہی وہ تجاوز آتے ہی وہ اماں منو کے سے حساب فقط حلق یعنی حساب یہ سیریا کی کتاب نہ اس کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا لیکن جس سے مناقشہ ہو گیا گرا ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا حساب یسیر یہ ہے کوئی مناقشہ نہیں کوئی جرا نہیں اللہ تعالیٰ اسے نرم معاملہ کرے گا وہ طلب وی مسرور مسرورا وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹہرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی مفرت سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا لیکن اب اس کے برعکس کیا ہے وہ اماں منوت یا کتاب ورا ظاہر ہی اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا امال نامہ اس کی کے پیچھے سے وہ کیوں دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے وہ یہاں حاضر ہے بڑا گہری پر یدو سبورا اب وہ موت طلب کرے گا کسی طرح موت آ جائے میں ختم ہو جاؤں میں معدوم ہو جاؤں میرا وجود نہ رہے بھائی لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں ان کان کا نفی اہل ہی مسرورا بہت اہم ہے یہ مقام وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں دنیا میں حرام سے دن بھر کی محنت کر کے دیکھیے ایک بات بتا دوں اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے تو چاہے سینٹ پرسینٹ حلال سے کما رہے ہیں حرام کھا رہے اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے اس اعتبار سے سمجھ لیجیے حرام اور حلال یہی نہیں ہے حرام اور حلال کے بڑے مراکب ہیں ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے آپ نے کہا بہت یہ تم چھی چھی چھی چھی سور کھا رہا ہے حرام سب کو معلوم ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت بکری بھی خود ذبح کی ہے تاکہ کسائی کا بھی معاملہ کو خراب نہ ہو جائے لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کاٹ کے تو کیا کھا رہا ہے حلال کے حرام اس کو بڑھاتے جائیے باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے ریکنسائل تم نے باطل کو تسلیم کر دیا ذہن قلم تاحو کو تسلیم کر دیا ہے تمہارا جینا حرام تمہارا سانس حرام اللہ یہ کہ تن من دھن اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا ورنہ یہ کہ وہ آپ ناپ تول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں لیکن جس نظام باطل کی آپ چاکری کر رہے ہیں جس کی ملازمت کر رہے ہیں جسے سپورٹ کر رہے ہیں بڑی تنخواہ ملی ہے ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے مینیجر لگ گئے ہیں کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا اچھا کھلا رہا تھا دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیز چیزیں لے کر آ رہا ہے ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کر تمہارے لیے یہ لایا ہوں تمہارے لیے یہ لایا ہوں وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا اب یہاں کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈرتا رہا کنا کنہ حجنا مشفقون ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا اللہ کے حضور میں کچھ کھڑا ہونا ہوگا ان کے لیے یہاں آیا و الا اہل ہی مسرور اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کی کٹہری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں ان نحو کال ہی اہل ہی مسرورا ان اللہ یخور اس کو گمان یہ ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں بلا کیوں نہیں ان رب بہو کانا بھی بسیرا یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا ہر آن دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں تھا فلا عن طبق یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ مدثر کی ان آیات کو ذہن میں رکھیے کلّا والقمر تو یہ دیکھیے کہ وہاں بھی درمیان میں پھر اکثر نوکس میں آ گئی تھی دو تقریباً جو سمجھیے دو صورتیں بن گئی شروع میں یا یاہل مدس سے لے کر اور آیت نمبر اکتیس تک اور پھر اللہ ول واللیل و زد برا و صبح داس برا ان نہ وہی بات یہاں ہے ایک مضمون پورا ہو چکا فلا بھی بالشفق تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی واللیل لے لے اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں والقمر اور عزت لیکن پھر جب چاند جو ہے رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے چودھری کا چاند بن جاتا ہے یہ اصل میں میرے نزدیک واللہ عالم یہ کسی اور کوئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے نزدیک یہ دو بڑی اہم خبروں کی نشاندہی ہے جو قرآن میں کی گئی ہے اور وہاں ہے بھی انہا عہد ال بہت بڑی خبر ہے یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خورشید ہدایت طلوع ہوا ہے تو اس وقت صورت کیا تھی چھ سو سال کی رات تھی جس میں کوئی دبی نہیں آیا تھا بس چاند کے کچھ اثرات کچھ روشنی کچھ تھے دیکھ لوگ کچھ جنات میں بھی دیکھ تھے لیکن اکثر و بیشتر دنیا کے اوپر جو غلبہ ہو گیا تھا وہ بالکل باقی کا پھر ایک دم خورشید نبوت طلوع ہوا ہے اور روشنی پھیل گئی اب خبر دی ہے اسی خورشید نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ دین کا غلبہ ہوگا جیسا آپ کے دستے مبارک سے منف سے نفیس جزیرہ عرب پر پورا خورشید اسلام چھا گیا نظام دین قائم ہو گیا الیوم اکمل تو لکم دین اکم تو تو علیکم لکم الاسلام دینا جہاں الحق کان ذہوقا اور اس کے بعد یہ کہ خلاصہ کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں کوئی توسیع نہیں ہوئی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان خلفاء صلافہ کے زمانے میں توسیع ہوئی حضرت علی کے زمانے میں ان کا ان پر کوئی الزام نہیں ان کا کوئی قصور نہیں لیکن یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی اس کی وجہ سے مسلمان آپس ہی میں لڑ پڑے ایک لاکھ جانیں ختم ہو گئی آپس میں لڑ کر جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان ایک لاکھ کے قریب تو مومنٹم گاڑی کا ٹوٹ گیا موشن ٹوٹ گئی اس کے بعد پھر بہرحال حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں پھر کچھ آگے قافلہ چلا ہے لیکن اس شان کے ساتھ پھر نہیں بڑھ سکی بات جس شان سے کہ دور فاروقی میں دور عثمانی میں دور صدیقی میں بات بڑھ رہی تھی بہرحال وہ تو پروسیس روک کر اور پیچھے ریورس بھی ہو گیا لیکن حضور دی ہوئی خبر ہے کہ دوبارہ دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا اور گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا وہ حدیثیں ہم نے نوید خلافت کے عنوان سے کتاب چاہے آٹھ صفحے کا کتاب چاہے بہت شائع کیے ہیں آپ لوگوں تک پہنچی نہیں پہنچی میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس کو دیکھیے وہ احادیث میں اس پر بیان نہیں کر سکتا دورہ ترجمہ قرآن میں میں صرف یہ بتا رہا ہوں وہاں حضور کے زمانے میں کل تیئیس برس میں انقلاب برپا ہو گیا سورج ایک دم طلوع ہو جاتا کتنی دیر لگتی ہے طلوع ہو گیا لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجن جنگ اس کی شان کیا ہوگی فلاں اسے و شفق ایک شفق کی روشنی ہوتی ہے جب رات سورت غروب ہو گیا لیکن شفق ابھی ہے وہ حال ہے اس وقت دنیا کا کہ اسلام کی روشنی غروب ہو چکی ہے صرف شفق کی لالی سی نظر آ رہی ہے اس کے بعد پل وما وسط پوری دنیا کے اوپر دین کے اعتبار سے تاریخی چھا گئی ہے رات ہے اور رات جو ہے اپنے اندر جن جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے لیکن بل قمر عزت کا سخت لیکن چاند طلوع ہوتا ہے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن بھرنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے اب چاند کی چاندنی جو ہے وہ پھر دنیا کے اندر اس کو رات کو منور کر دیتی ہے بننا تب اسی طرح تم چڑھو گے درجہ بدرجہ یعنی اب جو تجدید دین کا کام ہوگا اب جو اقامت دین کی جد و جہد ہوگی اب جو دنیا میں خلافت علام حاجر نبوت کا نظام قائم ہوگا تو وہ کسی ایک نسل میں نہیں ہو جائے گا کسی ایک دائی یا ایک تحریک کے ذریعے سے نہیں ہو جائے گا درجہ بدرجہ کسی نے ایک کام کر دیا علامہ اقبال نے فکر کو واضح کر دیا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ ایک وحدت ہے ابو الکلام آزاد اٹھے انہوں نے قائم کی جماعت حزب اللہ لیکن یہ کہ کچھ مخالفتوں سے بدل ہو کر جلدی چھٹی چلے گئے پھر وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی پوری زندگی جہاد حریت کی نظر کر دی پھر مولانا مودودی اٹھے وہ جماعت اسلامی بنائی افسوس کے پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی قومی سیاست کے اندر داخل ہو کر انہوں نے بھی منزل کھوٹی کر لی وہ قافلہ جو ہے جیسے کہ کہیں کسی دلدل میں پھنس گیا ہے یہ رفتہ رفتہ ہوگا لیکن انہوں نے ایک ایک قدم بڑھایا ہے ان سب کی کوششوں سے ایک ایک قدم بات آگے بڑھی ہے تبق لیکن جس طرح چاند رفتہ رفتہ پہلی تاریخ سے لے کر چوبیس رات تک پورا ہو جاتا ہوگا ہونا ہے وہ لازمن ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صادق المسدور ان کی دی ہوئی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا وما وسق انہیں کیا ہو گیا ہے ایمان کیوں نہیں لاتے کیوں نہیں مانتے ویزا قرآن اور راجسون اور جب ان پر قرآن ان پڑھ کر سنایا جاتا ہے کیا ہو گیا انہیں کہ سجدہ نہیں کرتے سجدہ کر لیا بلین بون بجائے ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں یہاں ذرا نوٹ کر دیجیے یہ لفظ بے شمار مرتبہ آیا ہے کفر اور تقزیب کفر اور تقزیب بر ندی کفر ہو گیا ہوں تو کفر اور تقزیب یہ کیا صرف تکرار ہے یا اس کے اندر فرق ہے کچھ کفر کے معنی ہے چھپا دینا دبا دینا فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے یہ کفر ہے ان گواہیوں کو ابھارنے کے لیے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آئی ان کی تقسیم کر رہا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ دو جرم علیحدہ ہیں اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں مزمر ہیں انہیں چھپانا دبانا ہو لیکن پھر جب آیات ربانیاں سامنے آئے ان کو جھٹلا دینا یہ جھٹائی کی حد ہے پھر وہ وجینہ کپڑوں کب جب نا وہ لائے کا سابن نارے پیا خالد دوں یہ تو جو پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو خلافت عرضی کا چارج سنبھالتے وقت اب اتر جاؤ یہاں سے اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارج لو اور زمین کا اور وہاں کیا ہوگا فیما یاتی کو منی ہدن فمن یا فلاح یا کفر و کسزب گیا کفر پہلا جرم اور تقزیب یہ مہا جرم کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس ماحول کے اثرات تھے آپ ظہور میں رہے آپ دبے ہوئے تھے لیکن جب وہ روشنی آ گئی پھر اس کی تکلیف یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم جو ہے اپنی آخری کو پہنچ گیا بل الزین کفرو یو یہ جو ہے جٹلا رہے ہیں عالم بمایون اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں عام طور پر سمجھا کہ جو انسان مال دولت نہیں اندر ان کے بغض ہے حسد ہے تکبر ہے اس کی وجہ سے یہ تقسیم کر رہے ہیں یہ نہیں کہ حق کو پہچان نہیں پائے ہیں ان کے اندر جو ہے بغض حسد اور تکمبر بڑا ہوا ہے فبشر ہوں تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجیے دردناک صاحب کی عامر صالحات لہم اجر غیر ممنون سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے بے انتہا کبھی ختم نہ ہونے والا منن کاٹ دینا اگر کچھ کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی نہیں یہ کٹ نہیں سکے گا اس کا سلسلہ جاری رہے گا مسلسل غیر ممنون یہ مسلسل ہے ختم ہونے والا نہیں بارک اللہ علیہ فی القرآن العظیم و نفا بل آیات و ذکر حکیم